نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود سے حجر اسود تک رمل کیا یعنی پورے چکر میں اور ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا سننے ابو داود حدیث نمبر 1891